رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصویریں ہوں بسر نے بیان کیا کہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد پھر زید رضی اللہ عنہ بیمار پڑے تو ہم ان کے مزاج پرسی کے لیے گئے ہم نے دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے جس پر تصویر ہے میں نے ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے ربیب عبداللہ بن اسود سے کہا کیا زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے ہمیں اس سے پہلے ایک مرتبہ تصویروں کے متعلق حدیث سنائی تھی عبید اللہ نے کہا کہ کیا تم نے سنا نہیں تھا حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مورت کپڑے میں ہو وہ جائز ہے کے غیر روح کی ہو اور عبداللہ بن وہاب نے کہا انہیں عمروں نے خبر دی وہ ابن حارث ہیں ان سے بکیر نے بیان کیا ان سے بصر نے بیان کیا ان سے زید نے بیان کیا ان سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اٹھاون